یحییٰ بن سعید نے خبر دی کہ انہوں نے عمرہ بنت عبد الرحمن سے جمعے کے دن غسل کے بارے میں پوچھا انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھیں کہ لوگ اپنے کاموں میں مشغول رہتے اور جمعے کے لیے اسی حالت میل کچیل میں چلے آتے اس لیے ان سے کہا گیا کہ کاش تم لوگ کبھی غسل کر لیا کرتے صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو تین